والو ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو میں تم پر کچھ نگہ بان اداروغہ تو نہیں ہوں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے شعیب علیہ السلام اور دعوت توحید عرب کا ایک قبیلہ جو حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب رہتا تھا ان کے شہروں کا نام اور ان کا نام مدین تھا ان کی جانب اللہ تعالیٰ کے نبی شعائب علیہ السلام بھیجے گئے آپ ان میں شریف النصب اور اعلیٰ خاندان کے تھے اور انہی میں سے تھے اسی لیے اخاہم کے لفظ سے بیان کیا یعنی ان کے بھائی آپ نے بھی انبیاء کی عادت اور سنت اور اللہ کے پہلے اور تاکیدی حکم کے مطابق اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کرنے کا حکم دیا ساتھ ہی ناپ تول کی کمی سے روکا کہ کسی کا حق نہ مارو اور اللہ کا یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں فارغ البال اور آسودہ حال رکھا ہے اور اپنا ڈر ظاہر کیا کہ اپنی مشرکانہ روش اور ظالمانہ حرکت سے اگر باس نہ آؤ گے تو تمہاری یہ اچھی حالت بدحالی سے بدل جائے گی پہلے تو اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی سے روکا اب لین دین کے دونوں وقت عدل و انصاف کے ساتھ پورے پورے ناپ تول کا حکم دیتے ہیں اور زمین میں فساد اور تباہ کاری کرنے کو منع کرتے ہیں ان میں رہزنی اور ڈاکے مارنے کی بدخصلت بھی تھی لوگوں کے حق مار کر آپ نفع اٹھانے سے اللہ کا دیا ہوا نفع بہت بہتر ہے اللہ کی یہ وصیت تمہارے لیے خیریت لیے ہوئے ہے عذاب سے جیسے ہلاکت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں رحمت سے بقیت ہوتی ہے ٹھیک تول کر پورا ناپ کر حلال سے جو نفع ملے اسی میں برکت ہوتی ہے خبیص و طیب میں کیا مساوات دیکھو میں تمہیں ہر وقت دیکھ نہیں رہا تمہیں برائیوں کا ترک اور نیکیوں کا فعل اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے نہ کہ دنیاوی دکھاوے کے لیے